وہب بن جریر نے خبر دی ان سے میرے والد نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ میں نے حمید بن حلال سے سنا اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ جیسے وہ غبار میری نظروں کے سامنے ہے موسا نے روایت میں یوں زیادتی کی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ آنے والے سوار فرشتوں کی وجہ سے جو غبار خاندان بنو غرم کی گلی میں اٹھا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار دو سو چودہ